حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کی کہانی بڑے پیمانے پر مشہور ہے اور پورے قرآن پاک میں تفصیل سے زیر بحث ہے مثال کے طور پر باب اٹھائیس القصص آیت سات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرون کے سپاہیوں سے بچپن میں بچانے کے لیے الہام ہوا تھا اور ہم نے موسا کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ پھر جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے ایک کر دیں گے رسولوں کا یہ آیت اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل دو عناصر پر مشتمل ہے پہلا حلال اسباب کا استعمال کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق عطا کیا ہے دوسرا انصر اس بات پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نتیجہ کا انتخاب کرے گا وہ اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہوگا چاہے کوئی شخص فوری طور پر اس کے پیچھے موجود حکمت کا مشاہدہ نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دونوں پہلوؤں کو پورا کیا وہ کاروائی کیے بغیر اپنے گھر میں نہیں رہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کے بیٹے کو بچائے گا اس نے جسمانی طور پر اپنے پاس موجود حلال ذرائع کے مطابق جدوجہد کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر بھروسہ کیا مسلمانوں کو کبھی بھی انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے اور ایک پہلو کو دوسرے کے بغیر اختیار کرنا چاہیے اسباب کا استعمال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ایک پہلو ہے کیونکہ اسباب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے بنائے اور مہیا کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو پانچ ایک ساتھ میں موجود حدیث میں کسی شخص کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اونٹ کو باندھ کر اپنے پاس موجود اسباب کو استعمال کرے لیکن اللہ پر بھروسہ بھی کرے اونٹ کی حفاظت کرے گا سماجی فوائد پر چلنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا دعویٰ کرنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے ایسا سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں صرف حکومت پر یہ سلوک صرف اس صورت میں قابل قبول ہے جب کوئی شخص سماجی فوائد کا حقدار ہو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباب مثلا اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے کہ وہ ہر حال میں ان کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرے گا باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حضرت موسا علیہ السلام کا ماحول اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب اٹھائیس القصص آیت نو میں کیا گیا ہے اور فرون کی بیوی نے کہا وہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈا ہوگا اسے قتل نہ کرو شاید وہ ہمیں فائدہ دے آہم اسے بیٹا بنا لے اور انہوں نے محسوس نہیں کیا یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے السلام علیکم یہاں تک کہ جب کوئی غیر اسلامی ماحول سے دو چار ہو حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اب کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہاں اب تک جو برائیاں چل رہی تھیں حضرت موسا علیہ السلام ان سے متاثر نہیں ہوئے اور پھر بھی عمر بھر اعلیٰ کردار پر کاربند رہے اگرچہ وہ الہی طور پر منفی اثرات سے محفوظ تھا مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اس دن اور دور میں مسلمان پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور مختلف معاشروں اور ثقافتوں کے ساتھ مربوط ہو چکے ہیں اگرچہ اسلام مسلمانوں کو دوسری برادریوں کی ثقافتوں اور آرا کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے لیکن انہیں ان رسوم و رواج کو اپنانے کے بجائے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو اس کی تعلیمات سے متصادم ہوں بدقسمتی سے جتنے مسلمان دوسرے معاشروں کے ساتھ الحاق کرتے وقت اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم نہیں رہے انہوں نے ان کے رسوم و رواج کو اپنایا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے اس حد تک ملایا کہ ان میں سے بہت سے مسلمانوں کو اسلامی عبادات میں فرق نہیں معلوم اور غیر اسلامی طرز عمل اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف جدید دور کی زیادہ تر مسلم شادیوں کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے محل میں پرورش پاتے ہوئے خاندان فرون کے طرز عمل کو نہیں اپنایا تھا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا جنہوں نے اجنبی ممالک کا سفر کیا ہمیشہ اسلام کی تعلیمات پر کاربند رہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک مسلمان جتنا زیادہ غیر اسلامی طریقوں کو اپنائے گا وہ قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر اتنا ہی کم عمل کرے گا یہ رویہ صرف گمراہی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمال قبول کرے گا جن کی جڑے ہدایت کے ان دو ذرائع میں ہیں اس کی تصدیق سنن ابو داود نمبر چار ہزار ایک حدیث سے ہوئی ہے باب تین علی عمران آیت پچاسی جو شخص خدا کی مکمل عبادت کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ اٹھائیس القصص آیت چوبیس میں ہے چنانچہ اس نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا پھر وہ سائے میں واپس چلا گیا یہ عظیم واقعہ چند اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں مسلمانوں کو اپنانا چاہیے پہلا یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر موقع کو استعمال کرے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر امال صالحہ کو حقیر نہ سمجھیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بڑے نیک کام کرے یہ منفی رویہ شیطان کی چال ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے ہر نیک عمل اسلام کی تعلیمات کے مطابق اہم ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم نمبر دو تین چار دو میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص اپنی رضا کے لیے کھجور کا ایک پھل بھی صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر اجر دے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو چھوٹے امال کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں یہاں تک کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ ہر ذرہ برابر نکی لکھی جائے گی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا باب ننانوے زلزال آیت سات بس جس نے ذرہ برابر نکی کی وہ اسے دیکھ لے گا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی وسط کے مطابق دوسروں کی مدد کریں اس وقت اس کے پاس اپنی جسمانی طاقت کے علاوہ عورتوں کو پیش کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا اس لیے اس نے اس عمل کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے ان کی مدد کے لیے استعمال کیا اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اہمیت کو بھی ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ عمل آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے اور رہنے کا باعث بنا اس عظیم واقعہ میں دوسری اچھی خصوصیت جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اخلاص ہے حضرت موسا علیہ السلام اس وقت بھی مایوس کن حالت میں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو کام کیا تھا عورتوں سے ادائیگی کی خواہشہ درخواست نہیں کی مسلمانوں کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کیے گئے احسانات کے بدلے کی خواہشہ واپسی کی درخواست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ان کی بے حصی ثابت ہوتی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا بے وفائی صرف اس اجر کو ضائع کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو سکتا تھا اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر تین ایک پانچ چار میں موجود حدیث سے ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب اٹھائیس القصص آیت چوبیس میں ہے چنانچہ اس نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا پھر وہ سائے کی طرف واپس گیا اور کہا یہ میرے رب بے شک میں ہوں جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے گا وہ محتاج ہے حضرت موسا علیہ السلام کی یہ دعا مسلمانوں کو آجزی کی اہمیت سکھاتی ہے یہ پاکیزہ صفت ایک مسلمان کو اپنے دل سے اور اپنے عمل سے یہ تسلیم کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے عطا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا میں تصدیق فرمائی کے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے بغیر واقع نہیں ہوتی جس میں مشکلات اور مسائل شامل ہوں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا حقیقی بندگی کی علامت ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اچھی چیزوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کی لیکن اس بڑی مشکل کا ذکر نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور انتخاب سے پیش آئی رویے کو شکایت کی ایک قسم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی باتیں منسوب کی پھر بھی بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا حالانکہ بیماریاں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار اور مرضی سے ہوتی ہیں باب چھبیس شورا آیت اسی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ رویہ اپنانا ضروری ہے کیونکہ یہ کسی کی ذہنیت کو منفی کی بجائے مثبت بناتا ہے منفی ذہنیت اختیار کرنے والا ان گنت نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بجائے صرف ان کے مسائل کا مشاہدہ اور تذکرہ کرتا ہے جو کہ بے صبری اور مزید مشکلات کا باعث بنتے جبکہ مثبت سوچ رکھنے والا ہر حال میں ان بے شمار نعمتوں کا مشاہدہ اور تذکرہ کرے گا جو صبر و شکر کا باعث بنتی ہے یہ اس عظیم واقعہ میں حضرت مول علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ مضبوطی سے یقین کرنا ضروری ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی نہیں آخر میں یہ دعا مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ وہ مخصوص دنیاوی چیزیں مانگنے سے گریز کریں جیسا کہ کوئی شخص اس کا احساس کیے بغیر مصیبت مانگ رہا ہے ان کی انتہائی کم نظری اور علم کی کمی کو قبول کرنا چاہیے خاص طور پر مستقبل کے حوالے سے باب بیالیس اس شورہ آیت ستائیس اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں وسط دے دیتا تو وہ زمین پر ظلم کر بیٹھتے لیکن وہ جس مقدار میں چاہتا ہے نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے بجائے اس کے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا رویہ اختیار کیا جائے اور عمومی طور پر خیر طلب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے جو ہر موقع پر ہر شخص کو دینے کے لیے سب سے بہتر ہے اس صحیح رویہ کی طرف باب دو البقرہ آیات دو صفر صفر دو صفر ایک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبات اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ باب اٹھائیس القصص آیت اکتیس میں مذکور ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہے اور اسے کہا گیا اپنا لاٹھی پھینک دو لیکن جب اس نے اسے کی طرح ڈگمگاتا دیکھا تو وہ بھاگا اور واپس نہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ قریب آ اور نہ ڈرو بے شک تو امن والوں میں سے ہے یہ عظیم واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مختلف حالات کا سامنا کرتے وقت حد کے اندر جذباتی ہونا قابل قبول ہے جیسے کہ مشکل وقت میں غمگین ہونا حضرت موسا علیہ السلام نے سانپ سے بھاگ کر معمول کے مطابق رد عمل کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی تنقید نہیں کی گئی کیونکہ جذبات کا اظہار انسان ہونے کا ایک حصہ جب تک جذبات اسلام کی حدود میں ہیں اس کا ظاہر کرنا مکمل طور پر قابل قبول ہے کوئی بھی مسلمان سے مشکل حالات میں روبوٹ کی طرح کام کرنے کی توقع نہیں رکھتا ہر حال میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ توازن برقرار رکھے جس کے ذریعے وہ اسلام کی حدود سے تجاوز کیے بغیر اپنے جذبات کے ذریعے تناؤ کو دور کرے اس کی طرف باب ستاون الحدید آیت تئیس میں اشارہ کیا گیا ہے تاکہ تم اس چیز پر مایوس نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خود فریبی اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہ آیت کسی شخص کو غمگین یا خوش ہونے سے منع نہیں کرتی لیکن یہ کسی کو نصیحت کرتا ہے کہ ان دو جذبات میں حد سے زیادہ نہ ہو یعنی غم اور خوش ہونا یہ دونوں گناہوں کا باعث بن سکتے ہیں ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ ان حدود میں رہیں گے وہ تمام مشکلات سے کامیابی کے ساتھ نکلیں گے دونوں جہانوں میں اجر و سواب حاصل کریں گے اس کی طرف اشارہ اس عظیم واقعہ کے آخر میں کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت کرنے والے کو حفاظت عطا فرمائی یہ حفاظت کسی مسلمان پر قلیل مدت میں ظاہر نہ ہو لیکن آخر کار اس دنیا میں آخرت میں ان پر ظاہر ہو جائے گی کلید یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھا جائے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے السلام علیکم فرعون کے خلاف دعا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب دس یونس آیات اٹھاسی نواسی میں ہے اے ہمارے رب ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی لہذا تم سیدھے راستے پر رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو نہیں جانتے یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ دولت اور اختیار اسلام میں ممنوع نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیے جائیں اور استعمال کیے جائیں لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو وہ ہمیشہ اپنے مالک اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو تین سات چھ میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ دولت اور اقتدار کے حصول کی خواہش انسان کے ایمان کے لیے تباہی سے زیادہ تباکن ہے دو بھوکے بھیڑیوں کے ذریعے جنہیں بھیڑوں کے ریوڑ پر آزاد کر دیا گیا ہے دولت اور اختیار کے حصول کی کم سے کم حد یہ ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے واجبات کی ادائیگی سے کبھی نہ روکیں اور نہ ہی اسے ظلم جیسے گناہوں کی ترغیب دیں چونکہ ان دونوں چیزوں کو اپنی ضروریات سے باہر حاصل کرنا ان حدود میں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ زیادہ محفوظ ہے کہ وہ صرف وہی چیز تلاش کرے جو ان کی ضروریات اور ان کے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرے جو شخص ان دونوں چیزوں میں حد سے تجاوز کرتا ہے اسے ان نعمتوں کے ضائع ہونے اور اپنے روحانی دل کو خراب کرنے سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سخت ہو جائے اس عظیم واقعہ میں یہ تنبی کی گئی ہے یہ روحانی قلب قیامت کے دن محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ یہ اندھیروں کی وجہ سے حقیقی ہدایت سے اندھا ہو چکا ہے جس نے اسے گھیر رکھا ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار دو چار چار میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اطاعت کے بغیر صرف دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دعا کامیاب دعا کے آداب اور شرائط کے خلاف ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دعا نہ کریں اور پھر فوری جواب کی توقع رکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے جواب دیتا ہے جو اس رویہ کی وجہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی دعا پوری نہیں ہوتی اس کی تمبی جامع ترمزی نمبر تین تین آٹھ سات میں موجود حدیث میں کی گئی ہے حضرت موسا علیہ السلام اور سمندر اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ باب چھبیس اشورہ آیات باسٹھ تریسٹھ میں ہے موسا نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا پھر ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا حضرت موسا علیہ السلام کا احمر کو جدا کرنے کا معجزہ بہت مشہور ہے یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ وہ انہیں اس سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا چاہے اس وقت یہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ اس نے کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے باب پینسٹھ طلاق پر آیت دو اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے چاہے اس کے احکام کے پیچھے حکمتیں ظاہر نہ ہوں یہ ایک شخص کا رد عمل ہے جو آت و برکت کا باعث بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے غضب کا کسی کو صرف اپنی زندگی میں ان بے شمار مثالوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ کچھ برا تھا صرف بعد میں اپنا خیال بدلنے کے لیے اور اس کے برعکس باب دو البقرہ دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جب کوئی شخص ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوا لیتا ہے دوائی کڑوی ہونے کے باوجود وہ اس یقین سے لیتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان ایسے ڈاکٹر پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے جس کا علم محدود ہے اور جسے قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ کڑوی دوائی انہیں فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں ناکام رہے گا جس کا علم لامحدود ہے اور جب وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے ایک مسلمان کو خواہش مند سوچ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا اور پھر اس سے مشکلات میں ان کی مدد کی امید رکھتا ہے وہ ایک خواہش مند مفکر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والا وہ ہے جس کی طرف اس عظیم واقعہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص نیت سے کوشش کرے جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے پرہیز کرنا اور تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کرتا ہے اور پھر اپنے انتخاب پر شکایت اسوال کیے بغیر اپنے فیصلے پر بھروسہ کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شکر گزاری اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی باب دو البقرہ آیت اکسٹھ میں مذکور ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسا ہم کبھی ایک کھانے کو برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اس کی سبز جڑی بوٹیاں اور اس کے کھیرے اور اس کا لہسن اور اس کی دالیں نکالے اس کی پیاز موسا نے کہا کیا تم بہتر چیز کو کم سے بدل دو گے اور ان پر ذلت اور غربت چھا گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا گیا ہے اس کی قدر اور شکر گزاری سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آج بھی بہت سے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کمتر ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے جیسا کہ وہ کسی اور چیز کی خواہش میں واضح طور پر غلط تھے اسی طرح آج کے مسلمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے اور یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اتو سچے شکر کے ذریعے اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں اور ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انتہائی کم نظر ہیں اور اپنی خواہشات کے انجام کو نہیں سمجھتے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تفصیلات کو جانتا ہے بشمول ہر فیصلے کا بہترین نتیجہ کیا ہے ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کئی بار یہ مانتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی ہے جب وہ حقیقت میں بری تھی اور اس کے برعکس باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انتخاب پر صبر کرنا چاہیے ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو جو جامع ترمیزی نمبر دو پانچ ایک تین میں موجود ہے ان لوگوں کا مشاہدہ کرے جن کے پاس ان سے کم نعمتیں ہیں بجائے اس کے کہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کا مشاہدہ کرے یہ ناشکری بننے سے روکے گا سچی شکر گزاری اس وقت دل سے ظاہر ہوتی ہے جب کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا شامل ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اچھی بات کہنے خاموش رہنے اور برکات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے عمال کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اس سے برکتوں میں اضافہ ہوگا باب چودہ ابراہیم آیت سات اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا زندگی کو مشکل بنانا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب دو البقرہ آیات اڑسٹھ اکہتر میں ہے انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ یہ کیا ہے موسا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوری ہے اور نہ کنواری بلکہ اس کے درمیان درمیانی ہے لہذا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بجالا سے دعا کرو کہ ہمیں دکھائے کہ اس کا رنگ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ چمکدار ہے دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے بے شک تمام گائے ایک جیسی نظر آتی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک گائے ہے جو نہ تو زمین کو جوتتی ہے اور نہ کھیت کو سراب کرتی ہے بے عیب ہے جس پر کوئی داغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اب تم حق لے کر آئے ہو اس لیے انہوں نے اسے ذبح کر دیا لیکن وہ اسے مشکل سے کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت زیادہ غیر ضروری سوالات کیے جس کی وجہ سے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوئیں مسلمانوں کو اس ذہنیت کو نہیں اپنانا چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر اپنے فرائض کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور فائدہ مند علم حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ کم اہم اور بعض اوقات غیر متعلقہ معلومات کے بارے میں پوچھنے اور تحقیق کرنے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں یہ ذہنیت کسی کو اس قسم کے مسائل پر بحث اور بحث کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ رویہ کافی پھیل چکا ہے کیونکہ وہ اکثر اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینے کے بجائے غیر واجب اور کم اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ روایات صحیح معنی میں ان کو ان کے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کرنا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے موضوعات پر تحقیق اور استفسار کرے جو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات کے لیے متعلقہ اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے ورنہ وہ اس عظیم واقعہ میں بیان کیے گئے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے کسی کے عقیدے کے حوالے سے صرف وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اس کا واضح طور پر ذکر اور بحث کیا گیا ہے باقی تمام علم کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا اور اس لیے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب اٹھارہ الکحف آیت ساٹھ میں ہے اور جب موسا نے اپنے لڑکے سے کہا کہ میں سفر سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا زیادہ دیر تک چلتا رہوں ایک مسلمان کو کبھی یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ علم کے مالک ہیں اس لیے انہیں زیادہ تلاش کرنے یا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں کسی سے مفید علم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے خواہ ان کی عمر سماجی حیثیت یا کسی بھی چیز سے قط نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں پھر بھی اپنے اپنے سے کم درجے والے شخص سے سیکھنے کے لیے سفر کیا ایک شخص جو حق کو اس لیے رد کرتا ہے جب وہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ علم دینے والے سے برتر ہے اس نے واضح طور پر تکبر کو اختیار کیا ہے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو چھ پانچ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے در حقیقت یہی حدیث متنبع کرتی ہے کہ کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے ذرہ برابر تکبر کافی ہے بدقسمتی سے یہ رویہ اس دن اور عمر میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ مسلمان اکثر اپنے سے چھوٹے لوگوں کی طرف سے دیے گئے مشوروں اور علم کو نظر انداز کر دیتے یہ اکثر والدین میں دیکھا جاتا ہے جو اپنے بچوں کی نصیحت کو مسترد کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ والدین ہمیشہ بہتر جانتے جیسا کہ اس عظیم واقعہ سے ثابت ہے کہ انسان کو کسی سے سچائی کو قبول کرنے میں کبھی شرمندہ یا شرمندہ نہیں ہونا چاہیے خواہ اس حقیقت کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو سادہ لفظوں میں وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے دوسروں سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حق جاہل ہے چاہے وہ زیادہ علم رکھتا ہو جبکہ وہ شخص جس کے پاس بہت کم علم ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کسی سے زیادہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ حقیقی معنوں میں علم والا ہے آخر میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کے بغیر علم ہرگز فائدہ مند نہیں ہے انسان کو دونوں جہانوں میں فائدہ تب ہی ملے گا جب وہ مفید علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے جہاں عظمت مزمر ہے اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب دو البقرہ آیت دو سو سینتالیس میں ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے ساؤل کو تمہارے پاس بادشاہ بنا کر بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہم پر بادشاہی کیسے کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے لائق ہیں اور اس کو مال کا کوئی پیمانہ نہیں دیا گیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اس کے علم و قد میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ عظمت اور حقیقی کامیابی کا تعلق دنیاوی چیزوں جیسے دولت اشہرت سے نہیں ہے ان چیزوں کے ذریعے انسان کو کچھ دنیاوی کامیابی مل سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق پلٹی تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی کامیابی بہت عارضی ہوتی ہے اور آخرکار انسان کے لیے بوجھ اور ندامت بن جاتی ہے ایک مسلمان کو ہرگز یہ نہیں ماننا چاہیے کہ برتری ان چیزوں میں پنہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے انہیں حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے اور نہ ہی انہیں دوسروں کو حقیر نظر سے دیکھنا چاہیے جو یہ دنیاوی چیزیں نہیں رکھتے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ رویہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6071 سات ایک میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ اہل جنت وہ ہے جنہیں معاشرہ حقیر سمجھتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی چیز کی قسم کھا کر اسے پورا کرے گا دنیا اور آخرت میں حقیقی عزت کامیابی اور عظمت صرف تقو میں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی جس قدر خلوص نیت سے کوشش کی جائے اس کی ممانتوں سے اجتناب کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کیا جائے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے خواہ وہ کیوں نہ ہو معاشرے کے لیے غیر معمولی دکھائی دیتے ہیں باب انچاس الحجرات آیت تیرہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اس دنیا میں حقیقی کامیابی کی نشانی جو صرف تقو سے حاصل ہوتی ہے ذہنی اور جسمانی سکون ہے یہ حقیقی کامیابی ہے کیونکہ ہر شخص چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے لیکن اگر کوئی غلط جگہ پر ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ دولت اور شہرت کے ذریعے اسے حاصل کرنا تو وہ اس سے آگے بڑھے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس میں حقیقی کامیابی تلاش کرے اور دنیاوی چیزوں میں اس کی تلاش میں اپنا وقت اور محنت ضائع نہ کرے ورنہ وہ آخرت میں بڑے خسارے میں پہنچ سکتے ہیں باب اٹھارہ الکحف آیات ایک صفر تین ایک صفر چار کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں بتائیں گے